الباب الثامن والعشرون ومئتان باب استحباب صوم ستة أيام من شوال شوال کے چھے روزوں کے مستحب ہونے کا بیان عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے کے رکھنے کے مانند ہے مسلم